إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات عمالنا يهده الله فلا فلا يذلله هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله الله وأشهد أن عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاتيه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 بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں یہ سورت القحت کی ایک آیت ہم نے تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں ان کی اہمیت ان کا مقام و مرتبہ انسان کو اپنی جوانی کی قدر کرنا چاہیے جوانی کا کیا جوانی میں انسان کا کیا کردار اور کیا اس کے اعمال ہونا چاہیے یہی خطبے کا اصل موضوع ہے اللہ تعالی ہم تمام ساتھیوں کو اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے جو انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں ایک تو بچپنا ہے دوسرا جوانی ہے تیسرا ادھیڑ پن ہے اور چوتھا بڑھاپا آیا کرتا ہے ان چاروں مرحلوں میں سب سے اہم مرحلہ اور زندگی کا سب سے اہم حصہ جو ہوتا ہے وہ جوانی کا ہوا کرتا ہے اسی لیے اسلام نے جوانی کی بڑی اہمیت جتلاتے ہوئے قرآن پاک میں سورت القد کے اندر چند نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا ہے اور قرآن واقعات کا معاملہ یہ قرآن واقعات جو بیان کیے گئے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ان سے قیامت تک آنے والے یہ مسلمان عبرت اور نصیحت حاصل کریں اصحاب کہاں کا قصہ بڑا مشہور ہے سورت القحف انہی کے قصے کے وجہ سے سورت کا نام سورت القحف رکھا گیا ہے چند نوجوان تھے ہیں کیا ان کا قصے کا ان کا قصہ بڑا طویل ہے خلاصہ یہ ہے چند نوجوان تھے وہ نوجوانوں کا ایک گروہ تھا بربہم وہ اپنے پر ایمان لائے سارا ملک پوری قوم کافر بت پرست مشرق یہ چند نوجوان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دیا انہوں نے حق ملا اور اپنے باپ دادا اور قوم اور ملک کے دین کو چھوڑ کر کے مسلمان ہو گئے اور ایمان لا لیے اب ان پر طرح طرح کی تنگیاں شروع کی ہوئی یہاں تک کہ گرفتار کر کے ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اب جب عوام ان پر قابو نہ پا سکے اور انہیں ایمان سے نہ پھیر سکے تو آخر میں حکومت کا سہارا لیا گر شکایت کر کے گرفتار کروایا اور چند نوجوان جو تھے مسلمان انہیں دربار بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا رب العالمین نے میں شاخ نماتے ہیں جب ان چند چند نوجوانوں کو لایا گیا جلاد ہے تلوار ہے بادشاہ کی قوت اور طاقت اس کا روب اور دبدبا ہے اور سارا ملک جدھر وہ نوجوان نگاہ اٹھاتے ہیں دشمن ہی دشمن نظر آ رہے ہیں کوئی ہمدرد نظر نہیں آ رہا ہے یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ انسان کا قدم پھسل جاتا ہے انسان کو اپنی جان اور مال اور عزت کا خوف تاری ہوتا ہے لیکن ایک مسلم نوجوان اوقادی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں نوجوان نوجوانی کے عالم میں اگر کسی عقیدے کو کسی چیز کو حق سمجھ لیتا ہے تو ڈٹا رہتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کی مدد ہوتی ہے اس لیے رب العالمی نے فرمایا وہ ربت نا اللہ قلو ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه لقد قلنا اذا شططا اللہ اکبر رب العالمین فرماتے ہیں وہ چند نوجوان جب بادشاہ کے سامنے پیش کیے تھے اور جلاد سزا دینے کے لیے تیار ہوا ان کے دلوں کو ہم نے ایمان پر پکڑ لیا جما دیا تاکہ ان کے ایمان میں لفظ نہ آ سکے انسان کتنا بھی کتنا میں ہو کتنی بھی مشکلات میں ہو کتنی بھی پریشانیوں میں ہو نوجوان اگر دین کی پابندی کرنا چاہتا ہے اور اسلام پر قائم رہنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں یہاں تک کہ رب العالمین کے فرما اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بتنا جب بادشاہ کے کے سامنے کھڑے ہوئے ہم نے ان دل کو دیا اور ایمان پر مضبوط قائم کر دیا کوئی خوف کوئی ڈر ان کے دل میں نہیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات و توقع و بھروسہ رکھا وسیع نہ ہوں کھودا رب العالمین فرماتے ہیں جتنا ایمان لے کر کے آئے تھے دشمنوں نے جب ہمارے بادشاہ کے سامنے پیش کیا ان کے ڈر اور ان کے ایمان میں کمی آنے کے بجائے رب العالمین فرماتے پہلے سے کئی گنا زیادہ ایمان ان کا اس موقع اور ہم نے بڑھا دیا ایمان میں کمی نہیں وزیر نہ ایمان کو بڑھا دیا مسلمانوں ذرا ایمان پر دین پر قائم رہ کر کے استقامت اختیار کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد آتی ہے آخر کار وہ چند نوجوان بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ایک غار تھا اسی غار میں جا کر کے اپنے ایمان اور اپنے اسلام کو بچانے کے خاطر شب گئے جب وہاں گئے تو اللہ رب العالمین کی مہربانی ذرا دیکھو بنا اللہ آزان آزان ہند رب العالمین فرماتے ہیں جب وہ غار کے اندر آئے تو ہم نے ان کے کاموں پر تھکیاں دے دے کر کے ہم نے ان کو سلا دیا کوئی خوف کوئی ڈر کوئی نہیں یہاں تک کہ تین سو سال سے زیادہ اللہ رب العالمین نے ان پر نیند کو تاری رکھا اور رب العالمین ان کی حفاظت کیسے کر رہا ہے رب العالمین فرماتے ہیں جب ایک کروٹ پر سوتے سوتے ایک عرصہ گزر جاتا تھا تو ان کے کروٹ کو بدلنے کے لیے مریضوں کی طرح کوئی نرس اور کوئی خادم نہیں کل بہم ذات المین وداط شمال رب العالمین فرماتے ہیں ان نوجوانوں کے سربت کو ہم بدل دیا کرتے تھے دائیں بائیں جیسی بھی ضرورت ہے ہم نے ان کے سربت کو بدل دیا تین سو نو سال کے بعد تقریباً بیدار ہوئے وہ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے نوجوانوں کے لیے قیامت آنے والے لوگوں کے لیے یہ عبرت اور نصیحت کے خاطر واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ ان صاحب صاحب جیسا ایمان ہمیں عطا کرے استقامت عطا کرے وہی سکوا وہی پرہیزگاری اور وہی توکل اللہ ہمیں عطا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ نوجوانی چونکہ انسان کی بڑی اہم زندگی ہوا کرتی ہے نوجوانوں کو احساس دلانے کے لیے کہ اپنی جوانی کو نیک کاموں میں اچھے کاموں میں قوم اور ملت کے ترقی کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے اپنے نوجوانی کو استعمال کریں اسی لیے نبی علیہ السلام صاحب رشاد سماتے ہیں سنر ترمیدی وغیرہ کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے رشاد سمایا لا تزول ابن آدم عن خمس لا تزول تذور ابن آدم عن عن خمس عمره فيما فيما وعن وعن شبابه أبلاه ماله من أين اكتسبه وفيما ما وعن ماذا عمل فيما علمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آپ نے ساتھ نمایا قیامت کے دن کسی انسان کا قدم کتنی بھی نیکیاں کر کے آیا ہو اپنی جگہ سے حش کے میدان میں رب العالمین کے سامنے حساب کتاب کے لیے جب کھڑا ہوگا ایک انچ اس کا قدم نہیں سرک سکتا جب تک کہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے اللہ تعالیٰ ان پانچوں سوالوں کے جواب کو آسان ہمارے لیے بنا دے ہر انسان کو ان کا جواب دہ ہونا ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پوچھیں گے ان عمر ہی اگلا ابلافنا اپنی زندگی تو نے کہاں کہاں صرف کیا ہے اس زندگی کو تو نے کہاں کہاں ختم کیا ہے کتنا جو وقت تجھ کو میں نے اتنی زندگی عطا کیا تھا اس زندگی میں تو نے کیا کیا کیا اور تیری زندگی کہاں گزر گئی نمبر دو انسان جب زندگی کا حساب دے دیا رب العالمین پوچھیں گے وہ ان شباب ہی فیما اولا اپنی جوانی کے بارے میں بتاؤ کہ تم نے جوانی میں کیا کیا کیا ہے زندگی کا حساب دے دینے کے بعد زندگی کا حساب پیش کر دینے کے بعد اللہ رب العالمین جوانی کے متعلق الگ سے پھر سوال کرتے وہ ان شباب ہی سیما اب اپنا جوانی کے بارے میں کہ جوانی اس نے کہاں خرچ کیا اور جوانی کہاں اس نے صرف کیا ہے اس لیے ہماری جوانی آج اچھے کاموں میں دین کے سیکھنے میں اطاعت و فرما برداری میں ایسے قرآن سیکھنے سکھانے میں قرآن کی تلاوت میں تحجد گزاری میں اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے میں ماں باپ کی فرما برداری میں شریعت کے پابندی میں ہماری جوانی گزر رہی ہے یا برائیوں میں گزر رہی ہے کرکٹ کے میچ کے اندر کھیلنے میں ہی چیزیں ہیں یا کرکٹ نوجوان کھیلتا ہے یا کھلاڑیوں کو دیکھتا ہے بات سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا آج یہ آج فلمیں ہیں کرکٹ ہے ڈرامہ ہے روڈوں پہ بیٹھ کے جیوا تو چنگلی سگ میں شکایت کرنا ہے لاک دان کرنا ہے وہ ٹائم پاس کرنا ہے یا کہ جوانی کو اس نے اچھے کاموں میں صرف کیا ہے ایک جوانی کے ایک ایک منٹ کے جوانی کے ایک ایک منٹ کا حساب اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنا ہے نمبر تین اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وہ مال ہی مین ہو مال کے متعلق کی مال اس نے کہا کہاں سے کمایا تھا اتنا مال تیرے پاس آیا تھوڑا ہے یا زیادہ مین این یا یہ مال تو نے کہاں سے کمایا ہے مال کمانے کا حساب دے دیا میری یہ نوکری تھی یہ بزنس تھا یہ آمدنی تھی یہ کاروبار تھا بیٹے اتنا کما کے ہمیں دیتے تھے میں نے اتنا جمع کر رکھا ہے اپنے مال کی آمدنی کا آمد کا حساب دے دیا تو رب العالمین چوتھا سوال کریں گے وہ فیما انفتہ ذرا بتاؤ یہ مال تو نے خرچ کہاں کیا ہے ایسا نہیں سمجھو کہ مال ہمارا ہے مال کو جہاں چاہیں خرچ کریں جیسے قرآن پاک شکایت کرتا ہے لوگوں کی آلت تو مال اللہ بدا یہ میرا مال تھا میں نے جتنا چاہا اس کو خرچ کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے وہ مال ہی میں نہیں تصب ہوں وہ فیما انفکا آخری اور پانچواں سوال ہی ہوگا نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ علما علم کے متعلق ہوگا کہ جو اس نے سنا تھا جو اس نے سیکھا تھا جو اس نے حاصل کیا جو اس نے کہا جو دین اس کو معلوم تھا جو باتیں دین کی معلوم تھی ان کے مطابق عمل کتنا کیا ہے اسی لیے نبی علیہ السلام سامنے اس حدیث میں پانچ سوالوں کے جواب میں ایک سوال جوانی کے متعلق بیان کیا ہے مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کی فکر کرے اور انسان اپنے جوانی کا خیال رکھے کہ جوانی یوں ہی کھیل کود میں گزر نہ جائے یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا فضل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جوانی کے متعلق ہم سے بات کرے گا ہم سے سوال کرے گا کہ ہماری جوانی کو کہاں ہم نے کہاں ختم کیا ہے اور کہاں گوارا ہے اسے جواب دینا پڑے گا اچھی چیزوں کے اندر یا برائیوں کے اندر نبی علیہ و سلام نے بڑی ترکیب کیا ہے آپ نے جوانوں کی نوجوان کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے بڑی تعلیمات اور بڑی ہدایات قرآن دی ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں اپنی اولاد کو انہی تعلیمات کے روشنی میں تربیت کرے اور وہی تعلیمات دے تاکہ بڑے ہونے کے بعد جوان ہونے کے بعد امت کے لیے ایک بہترین جوان نصیب ہو اور ایک اسلام کا اور ایک اسلام کا زبردست باطل کو مٹانے والا اس کو مہیا کر دے نبی علیہ قرآن پاک کہتا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے ہمارے ہر نوجوان کا رابطہ اللہ رب العالمین سے سے مضبوط ہو ہمارے یہ نوجوان کی پیشانی اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے والی ہو ہمارے نوجوانوں کا ہاتھ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھنے والا ہو ہمارے نوجوانوں کا طواف صرف خانے کعبہ کی طرف ہو ہمارے نوجوانوں کے پیشانی کسی زندے مردے کے سامنے نہ جھکے یہ ہاتھ کسی مردے اور مخلوق کے سامنے نہ پھیلے اسی لیے قرآن پاک سور لکمان کے اندر لکمان حکیم نے اپنی اولاد کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دیا تھا اور شرک سے منع کیا تھا یا شرک شرک رد المنادیب میرے بیٹے خبردار شرک نہیں کرنا شرک بدترین ظلم ہے اور شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اس لیے ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو ہمارے سرپرست جو ہیں اپنے بچوں کو جو آج بچی ہیں کل کو نوجوان ہونے والے ہیں کل وہ ذمہ دار بننے والے ہیں ان کی تربیت توحید پر کریں عقیدہ ان کا مضبوط ہو اللہ تعالیٰ سے رابطہ ان کو مضبوط ہونا چاہیے جیسے کہ لکمان حکیم نے اپنے بیٹے کی تربیت کی تھی یا بنیا ملنا ان شرک لگ المنادیب بیٹے خبردار تم شرک نہیں کرنا شرک بدترین گنا ہے شرک کے بعد اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق نماز ہے نماز کی پابندی کا حکم دیا جائے تاکہ آپ کے گھر میں آج کا یہ بچہ جو ہے آج کا یہ معصوم بچہ جو ہے کل یہ جوان ہو تو مسجد کو آباد کرنے والا ہو سنیما ہالوں کو پارکوں کو اور کلبوں کو کو آباد کرنے والا نہ ہو دینی درگاہوں کو آباد کرنے والا ہو تعالیٰ کی عبادت ہو کر آباد کرنے والا ہو اسی لیے بڑا ضروری کرا دیا ہے ماں باپ کے اوپر کہ ماں باپ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مورو اولاد ابنا وہ صفح سنیم سات سال کے تمہارے بچے ہو جائیں ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو نماز پڑھنے کی تاکیب کرو وہ کرے یہاں وہ ہو اشر سنین یہاں تک کہ اگر تمہارے بچے دس سال کے پہنچ جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو ان کو سدا دو مار مار کر کے انہیں نمازی بناؤ تاکہ آئندہ نماز چھوڑنے کی نہ کریں آپ چاہتے ہیں جس جس معاشرے انسان نے نماز کی پابندی کیا نماز کی برکت سے ہزاروں نیکیاں کرتا ہے اور ہزاروں گناہوں سے انسان محفوظ رہتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نماتے ہیں ایک رہا شاہ ابل من کرے نماز پڑھا کرو اور نماز تم کو برائیوں اور بے حیائیوں سے روکنے والی چیز ہے نماز کی برکت سے انسان برائیوں برقرا سے دور رہتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ توحید کے بعد سب سے پہلے انسان نماز کا پابند بنے اور یہ اسی وقت نوجوان نماز پڑھیں گے جب ماں باپ بچپنے میں ان سے نماز پڑھنے کا مطالبہ کریں گے اور نمازی بنائیں گے اسی طرح سے اسلام یہ چاہتا ہے کہ نوجوان ہمارے اخلاق کے پیکر ہوں اچھے اخلاق کے مجسمہ ہو توحید بھی ہو حقوق اللہ جس سے مکمل ہو کی پابندی کریں جس سے حقوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا ہو حقوق العباد بھی ہو یہاں تک کہ حقوق العباد میں ایسے نوجوانوں کا ہونا ایسے نوجوان ہونا چاہیے کہ چلتی ہی بھی ماں اور بہنوں اور چلتی ہی بھی عورتوں پر کبھی وہ نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھے اسی لیے نبی علیہ راستہ راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں بس اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر نوجوانوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی آپ نے دیکھا کہ نوجوان گفتگو کر رہے ہیں آپ آگے جانے کے بجائے مسجد میں داخل ہو گئے اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد فرمایا یا معاشر شباب یا ماں شرس شباب اے نوجوانوں کے گروہ اے نوجوانوں کے گروہ اے امین کمل بہ آتا فلیہ تم میں جو شادی کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے وہ شادی کرے کہیں نہ بسرے وہاں چونکہ انسان نوجوان جب شادی کر لیتا ہے اس کی نگاہ محفوظ ہوتی ہے اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے وہ کسی غیر مہاری کو پر پر پر کسی غیر عورت نگاہ نہیں اٹھاتا ہے کیوں اللہ رب العالمین نگاہ کی برکت سے حلال بیوی دے کر کے اللہ رب العالمین نے اس کے نگاہ کو پاک کر دیا ہے آپ نے ساتھ نمایا وہ اور اور اگر کوئی انسان شادی کرنے کی شادی کی ضرورت ہے لیکن شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پالے ہی شوق اسے چاہیے خوب کثرت سے روزہ رکھے تاکہ چلتی پھرتی عورتوں پر کبھی ناجائز نگاہ اس کی نہ اٹھے اسلام نے اخلاق کی کردار کی تمام چیزوں کی تعلیم دی ہے اور اسلام چاہتا ہے کہ مسلم نوجوان ایسا ہی ایک عملی مسلم نوجوان بنے اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما کو لا رہا خواصر اللہ نہیں الحمد للہ وقفا وسلام وسلامر امباب اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے فرعون کا مقابلہ نوجوانوں نے کیا نمرود کا مقابلہ نمرود کے بادل کا مقابلہ نوجوانوں نے کیا ابو جہل جیسے فرعون اور ابو جہل جیسے کفار کا مقابلہ نوجوانوں نے کیا اللہ اکبر پوری تاریخ کا مطالعہ کرو نبی علیہ السلام کے انتقال فرما جانے کے بعد نبی علیہ السلام کے دنیا کے جانے چلے جانے کے بعد جب قرآن کی تدوین اور قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کی نوبت آئی تو ان فاروق ہیں ابو بکر صدیق ہیں کسی کی ہمت نہ پڑی عمر فاروق اور صدیق اکبر دونوں نے مشورہ کیا ایک نوجوان ہے وہی یہ کام کر سکتا ہے ابو عمر کہتے ہیں ہم دونوں کے اندر یہ طاقت نہیں رہ گئی ہے کہ اتنے بڑے قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کریں اس کے لیے کسی نوجوان کی ضرورت ہے ہمیشہ اسلام کی حفاظت کے لیے باطل کو مٹانے کے لیے کفر و شرک کے مقابلے کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے امت مسلمہ کو نوجوانوں کی ضرورت پڑتی ہے ذرا دیکھتے ہیں ابو بکر کہتے ہیں میں اتنا بڑا فریدا میں انجام نہیں دے سکتا حضرت زید بن ثابت کو بڑھایا گیا زید بن ثابت آئے نوجوان صحابی ابو بکر صدیق نے کہا کہ زید پورے تیس پارے کے قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کر دو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی میں نے عمر فاروق نے دوسری طرف عمر فاروق کہتے ہیں زید ابو بکر جو کہہ رہے ہیں مان جاؤ اور اسی وقت سے قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کرنا شروع کر دو حضرت بن ثابت کہتے ہیں اگر یہ ابو بکر عمر ہم تو کہتے ہیں مدینے کے فلا پہاڑ کو توڑ کر کے صاف کر دو وہ میرے لیے آسان تھا لیکن قرآن کا ایک جگہ جمع کرنا میرے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل تھا میں آگے پیچھے ہٹا تو صدیق اکبر کہتے ہیں یا زید شام یہ جوانی ایسے ہم اور عمر نہیں کر سکتے بوڑھے ہو چکے ہیں تم ایک نوجوان مسلمان ہو اپنی نوجوانی کو استعمال کرو تم اپنی نوجوانی کو استعمال کرو گے تو اتنا بڑا فریدہ بھی ادا کر دو گے زید ثابت اٹھے اور مشورہ قبول کیا اور آج قیامت تک کے لیے تیس پارے کا قرآن ایک جگہ اکٹھا جو ہے ایک نوجوان کی خدمت ہے مدینے طیبہ میں جب اسلام پھیلنے لگا چند گھروں میں اسلام پھیل گیا پورے مدینے طیبہ کو اسلام کا تعارف کروانے والا اور اسلام کی دعوت دینے والا اور ہر ہر گھر میں اسلام کی آواز پہنچا دینے والا ایک نوجوان ہے جس کا نام ابن عمیر ہے جس کو نبی علیہ السلام نے جس کی جوانی کو دیکھ کر کے جس کی ہمت کو دیکھ کر کے نبی علیہ السلام نے مدینے میں قرآن سکھلانے معلم بنا کر کے اور اسلام کی دعوت دینے والا یہاں تک کہ ایک نوجوان محنت کی محنت کی مصعب ابن عمیر نے اپنے جوانی کو استعمال کیا تو پوری دنیا کا سب سے بڑا مرکز اسلام مدینہ بن گیا میرے بھائیوں آج حدیث ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ حدیث کی کتابیں تیئیس سارا رسمی نبی کی حدیث آپ کی سیرت و سنت ایک نوجوان صحابی حضرت بن عباس ہے جنہوں نے سب سے پہلے دوڑ دھوپ کر کے کوشش کر کے اپنی جوانی کو شام کی حادیث سے اکٹھا کیا آج جو حدیثیں ہم آپ سنتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں جو آپ اٹارہ کر نہیں ہے کتابوں کی شکل میں آج بڑی بڑی حدیث کی کتابوں کی جو لائبریریاں ہیں کہیں غور کیا اور ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کی برکت ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو پھر ایسے جوان تصویر فرمائے باطل کو بچانے والے حق کے لیے لڑنے والے باطل کو اپنے قدموں سے کچل دینے والے باپ دادا کے پرواز کو نیک تو نابود کر دینے والے اور نبی کی سنتوں کو کر دینے والے نوجوان اس امت میں پیدا کر دے اسی لیے قیامت کے دن سات خوش نصیب جن کو قیامت کے دن اللہ تعالی جنت عرش کا سایہ نصیب کرے گا آپ حضرات جانتے ہیں کتنا خوش نصیب ہوگا وہ نوجوان آپ نے ساتھ سمایا بخاری اور مسلم کی رواج سورت اللہ دل ہی اللہ دلو سات قسم کے لوگ ہوں گے جن کو دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھے گا جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا ان سات قسم کے لوگوں میں ایک شخص کون ہے اللہ اکبر رجل رجبہ مکمل مسجد ایک تو وہ ہوگا کہ جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے سیدھا خرج تر گرا نماز پڑھ کر کے جاتا ہے تو دوسری نماز کے لیے دل ٹنگا رہتا ہے ایسا نہ ہو ان ہمارے بھائیوں کیا حشر ہوگا جمعہ پڑھ کے گئے ہیں تو اگلے جمعے کے لیے ٹگا ہوگا ان کا دل یہ ہے مسلمان آج کا کون سا سایہ نصیب ہوگا میرے بھائی کو ایک نماز پڑھ کے گیا تو دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے نمبر دو وہ شاہب نشافی عبادت ربی وہ نوجوان جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بڑھاپے کا انتظار نہیں کیا بلکہ جوانی ہی سے اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کے توفیق نصیب فرمائے موحد بنائے متب سنت بنائے اور ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے ان کے دلوں میں ایمان کا شوق اطاعت کا شوق عبادت کا شوق اللہ تعالیٰ پیدا کر دے ان کو دین سیکھنے کا شوق عطا کر دے بہترین قسم کا ماحول آج ہمارا نوجوان اپنی زندگی کو دین کی راہ میں جتنا صرف کر سکتا ہے اور جتنا اللہ نے آسان بنا دیا ہے اس سے پہلے اتنی آسانیاں کبھی نہیں تھی عالمین ہم نے جو بیمار ہوں ان کو شکایت اللہ فرما جو پریشان حال ہاں، ان کی پریشانی کو دور کر دے جو مقروض ہے ان کے قلب کو ادا کرا دے جو بیمار

ہاں